بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نسبح بحمدك ونقدس له قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء

أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا

فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد اللہ وکفا علام اللہ نبی بعد بعد اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدد من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وفہما آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ سورة البقرہ آیت نمبر تیس سے لے کے انتالیس تک پڑھیں گے ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام کی پیدائش کے حوالے سے بتایا ہے اگرچہ سبق آج تھوڑا زیادہ ہے لیکن اگر ہم یہ سارا آج پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھنے میں یاد کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ اس میں ایک ہی واقعہ ہے اور یہ والا واقعہ قرآن پاک میں کہیں مختصر کہیں مفصل کئی جگہوں پہ اور بھی آیا ہے آج میں آپ کے سامنے مختصر طور پہ واقعہ اور اس واقعہ کی جو حکمتیں ہیں اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کیا سبق ملتا ہے یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیات کا ترجمہ اور تشریح ساتھ ساتھ ہم کریں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو اللہ رب العزت آیت نمبر تیس میں فرماتے ہیں و عید اور جب کہا ربو کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جائل بنانے والا ہوں فلعارضی زمین میں خلیفتاً خلیفہ نائب کالو انہوں نے کہا عطا جالو کیا تو بنائے گا فیحہ اس میں میں یفسد فیحہ جو فساد پھیلائے اس میں و الدماء اور خون بہائے ونہن اور ہم نصحب بحو بیان کرتے ہیں بحمدی کا تیری حمد کے ساتھ ون اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری کالا اللہ رب العزت نے فرمایا انی بے شک میں عالم زیادہ جانتا ہوں مالا تعلمون جو تم نہیں جانتے وَّام اور سکھائے اللہ نے آدم آدم کو الاسماء نام کلّہ سارے کے سارے ثم آرازہم پھر پیش کیا ان کو الملائکتی فرشتوں پر فقالا تو اللہ نے کہا ام بی اونی مجھے بتاؤ بی اسما ہا اولا ان چیزوں کے نام ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کالو انہوں نے کہا صبح کا تو پاک ہے لا علم لنا ہمیں نہیں علم اللہ مگر ما علم تنا جو تو نے ہمیں سکھا دیا ان کا انت علیم الحکیم بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے کالا اللہ نے کہا یا آدم اے آدم ام بہم بتا انہیں اسماعیم ان چیزوں کے نام فلما پس جب امبا اس نے بتائے ان کو بھی اسما ان چیزوں کے نام کالا تو اللہ رب العزت نے فرمایا عالم کیا نہیں اکل میں نے کہا تھا لکم تمہیں انی بے شک میں عالم زیادہ جاننے والا ہوں غیب السماوات آسمانوں کے غیب والارضی اور زمین کے غیب وہ عالم اور میں جانتا ہوں دونا جو تم ظاہر کرتے ہو وما کن تم تک تمون اور جو تم چھپاتے ہو و عید اور جب کلنا ہم نے کہا لل ملا فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو لی آدم آدم کو فسا جدو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا وسطرا اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے وکلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اس کن رہ انتا تو وزوجکا اور تیری بیوی الجنتا جنت میں واکولا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت سے راغدن کھلم کھلا حیث تما جہاں سے تم چاہو ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا ہاد حصہ جراتا اس درخت کے فتقونا پس تم ہو جاؤ گے دونوں من الظالمین ظالموں میں سے فعض اللہ شیطان پھر بہکایا ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس درخت کے متعلق فخرجا تو نکلوا دیا ان دونوں کو مما کانفی جس میں وہ دونوں تھے وکلنا اور ہم نے کہا اہ بتو اترو بعضکم بعض تمہارا لبازن بعض کے لیے ادون دشمن ہے ولکم اور تمہارے لیے فل عرض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے و متعن اور فائدہ ہے الہین ایک مدت تک فتلقا تو سیکھ لیے آدم نے مر رب ہی اپنے رب سے کلمات ان چند کلمات فتح علیہ تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی انہو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے کلنا ہم نے کہا اہبتو بتو اترو منہا اس سے جمی ان سب کے سب فعما یاتی پس ایپ پر آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبیا پس جس نے پیروی کی ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف علیہم پس نہیں خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمزدہ ہوں گے ولدین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وقدب اور جٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو الا یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الناری آگ والے ہم وہ فیحا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کے متعلق بتایا کہ اللہ نے ان کو بنانے سے پہلے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو بتایا فرشتوں کو خبر دی فرشتوں سے مشورہ لیا تو فرشتوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ اللہ تو زمین میں ان کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے زمین میں خون ریزی کرے ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے والے تیری حمد بیان کرنے والے تو اللہ رب العزت نے تب یہ بات کہی تھی کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تمہیں اتنا علم نہیں جتنا مجھے علم ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں کچھ رات کو اور کچھ فرشتے دن کو یہ سب فجر اور اثر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے ہیں وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں تب ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ خون ریزی کریں گے گناہ کریں گے فساد کریں گے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کو بنایا اپنے ہاتھوں سے خلق تو بیادئی اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلاۃ وسلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا جتنی بھی چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں جب ان کی پیدائش کی واری آئی تو اللہ نے کن کہا فیاکون تو وہ کام ہو گیا وہ چیز وجود میں آ گئی لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے بنایا اس میں روح ہوں کی اور جب حضرت آدم علیہ السلات والسلام کو اللہ رب العزت نے بنا دیا پیدا فرما دیا تو حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ نے چیزوں کے نام بتائے تمام چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے بتا دیے اور پھر وہی نام فرشتوں سے پوچھے اب فرشتوں کو کون سا اللہ نے سکھائے تھے فرشتے نہ بتا سکے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ ان کو یہ نام بتا دیں حضرت آدم نے نام بتا دیے پھر فرشتوں نے بھی اقرار کیا کہ اللہ واقع ہی تو جاننے والا ہے حکمت والا ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا میں زیادہ جانتا ہوں میں تو ہر وہ بات بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر بھی کرتے ہو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم ایسے کرو تم آدم علیہ صلاط وسلام کو سجدہ کرو ایک سجدہ اعتقادی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو معبود حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہوئے سجدہ کرے ایسا سجدہ کرنا تمام امتوں میں حرام تھا ہاں ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہے کسی کو بڑا سمجھتا ہے کسی کو قابل عزت سمجھتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ کرنا پہلی امتوں میں یہ تعظیم کا سجدہ جائز تھا لیکن ہماری امت میں یہ حرام ہے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابلیس فرشتہ نہیں تھا یہ جنوں میں سے تھا اس کے بارے میں آتا ہے کان من الجن یہ جنوں میں سے تھا اس نے رب کی اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی عبادت کر کر کے اس نے اپنا مقام اپنا درجہ یہ حاصل کر لیا کہ اللہ نے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے سہنے لگا تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ صلاح وسلام کو پیدا کیا تب اللہ نے سب سے کہا تھا کہ سجدہ کرو چونکہ فرشتوں میں ابلیس بھی تھا اللہ نے کہا سجدہ کرو ابا اس نے انکار کیا بس تکبر اور تکبر کیا انکار کیوں کیا تکبر کیوں کیا کہنے لگا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے آگ کو جتنا جلاؤ اوپر جاتی ہے مٹی کو جتنا اوپر کرو نیچے آتی ہے اس لیے میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا اس کے دل میں تکبر آ گیا ایک تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی دوسرا اس کے دل میں تکبر آ گیا تکبر بہت بڑا گنا ہے اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس جو اتنا نیک تھا اس کا شمار شیطانوں میں ہونے لگا اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر سے بچا کے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں موجود ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت اللہ کا تہبند ہے اور کبریائی اس کی چدر ہے اللہ فرماتا ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام اور اماں جی ہوا سے یہ بات کہی کہ اب تم جنت میں رہو کھاؤ پیو قرآن پاک میں لفظ آتے ہیں کولا منہا راغا دن کھلم کھلا کھاؤ جہاں سے تم چاہو جہاں سے دل کرتا ہے جو مرضی کھاؤ راغا دن عربی میں اس نعمت کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت مشقت نہ ہو اور اتنی وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو اللہ رب العزت نے فرمایا کھاؤ پیو جو مرضی کرو لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا ولا تقربا ہاد حصہ جرا تھا دیکھیں اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا لیکن اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ ولا تقربا ہاد حصہ جرا تھا اس درخت کے قریب بھی مت جانا اگر تم قریب بھی گئے فتح من ظالمین تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس سے اصول فقہ کا ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے جسے صد ذرائع کہتے ہیں یعنی علماء اصول فقہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں اپنی ذات میں تو ناجائز یا ممنون نہیں ہیں لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ جائز کام کر لے تو حرام اور ناجائز کام میں بھی پڑ سکتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ جائز جو کام ہے وہ بھی ناجائز بن جاتے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں کہا تم اس درخت کا پھل نہ کھانا بلکہ کہا والا تقربہ حادی حصہ جرا تھا اس درخت کے قریب بھی مت جانا اگر قریب جاؤ گے ہو سکتا ہے تم اس درخت کا پھل بھی کھا لو اور پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ فضل لحم شیطان بہکایا پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل مت کھانا وہ درخت کون سا تھا اس کے متعلق نہ تو قرآن میں کچھ بتایا گیا ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہے بہرحال وہ ایک درخت تھا اور شیطان نے پھر آدم اور اما جی ہوا علیہ صلاۃ وسلام کو بہکایا پھسلایا ان کو ورگلایا قرآن کہتا ہے کہ اس نے انہیں یہ بتایا کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ حضرت آدم اور اماں جی ہوا اس کی باتوں میں آ گئے کھا لیا جب پھل کھا لیا کپڑے اتر گئے زمین کی طرف ان کو اللہ نے اتار دیا اور کہا بھی تو بازم کم لباس ادو اب زمین کی طرف اترو وہیں پہ تم رہنا حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام تمام انسانوں کے باپ ہیں ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے اور اللہ کے نبی بھی ہیں یہاں میں ضروری سمجھتی ہوں کہ عصمت انبیاء کے متعلق بتا دوں انبیاء کی عصمت عقلاً اور نقلاً ثابت ہے انبیاء جو ہیں ان سے چھوٹی اور بڑی غلطیاں نہیں ہوتی یہ گناہ نہیں کرتے جان بوجھ کر یہ گناہ نہیں کرتے اور خص چونکہ انبیاء کا مقام جو ہوتا ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو وہ بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے اس لیے قرآن پاک میں یہ حضرت آدم علیہ صلاحت والام کے متعلق یا کسی اور کے متعلق جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان سے غلطی ہوگی گناہ ہو گیا تو وہ اگرچہ گناہ یا غلطی گناہ نہیں تھا وہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی بھول تھی جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن چونکہ چھوٹی غلطی کو بھی بڑی غلطی سمجھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس پر حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام کو ڈانٹا بھی اور سزا بھی دی اور ان کی اس بھول کو اللہ نے غلطی کا نام دیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم زمین پہ اتر جاؤ زمین میں چلے جاؤ وہیں رہنا حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام نے اللہ رب العزت سے چند کلمات سیکھ لیے تھے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ وہ کلمات تھے کہ اللہ ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر وہ علم تک پھر لنا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا و ہم نہ تو نے ہم پہ رحم نہ کیا البتہ ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے یہ کلمات حضرت آدم نے اپنے رب سے سیکھ لیے تو یہی کلمات وہ پڑھتے تھے ان کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام کی توبہ قبول کی قرآن پاک میں آتا ہے فتح علیہ تابا یتوبو کے بعد اگر ایلا الف والا ایلا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا اگر تابہ یتوبو کے بعد اعلیٰ عین والا اعلیٰ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا تو یہاں تابہ علیہ ہی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی کیوں کیونکہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ فرمایا کہ کل نہ بھی تو منہا جمیا اترو تمام کے تمام زمین میں پیچھے بھی کہا تھا اہ بدو منہا یہاں بھی کہا اہ بدو منہا درمیان میں ایک ذکر کیا کہ فتح لقا آدم میں ہی کلمات فتح بہ علیہ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اترو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور جی ہوا کی توبہ کا ذکر کیا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اہ بدو منہا جمیہ دوبارہ احبد و منہا جمیہ کہنے میں یہ حکمت ہے کہ تمہارا زمین میں اترنا زمین میں اترنے کا جو میں نے حکم دیا ہے وہ سزا کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک مقصد کی تعمیل کے لیے تھا مقصد کیا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے توبہ قبول کر لیا اور تم سمجھو کہ ٹھیک ہے توبہ قبول ہوگی ہم جنت میں ہی رہیں گے نہیں توبہ اگرچہ میں نے قبول کر لیا لیکن پھر بھی اہ بھی دو منہا جمعیہ میں نے ایک مقصد پورا کرنا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ میں نے خلیفہ بنانا ہے زمین میں اب تم زمین میں جاؤ فعما یاتی ہدن میری طرف سے ہدایت آئے گی انبیاء آئیں گے رسول آئیں گے کتابیں آئیں گی صحیفے آئیں گے سارا کچھ آئے گا ہدایت آئے گی میری طرف سے جس نے ہدایت پر عمل کر لیا ہدایت کو مان لیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ایسے بندے پہ نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی یہ زدہ ہوں گے پتہ چلتا ہے کہ رنج و غم سے نجات انہی کو ملتی ہے جو رب کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے فلا خوف بس نہیں خوف ہوگا ان پر خوف کہتے ہیں آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف یا مصیبت کے اندیشے کا نام خوف ہے ولاحم یا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے حزن کسی مقصد یا مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو حزن کہا جاتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ انبیاء اولیاء کی انبیاء کی خاص صفت ہے ان کو یہ اللہ کی طرف سے مرتبہ حاصل ہے ان کو یہ اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہے کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی ان پہ غم نہیں ہوتا ان کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں کہ ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا فلا خوف آئندہ پیش آنے والی کسی مصیبت کا اندیشہ نہیں آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف کا اندیشہ نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے اعمال صحیح ہیں جب انہوں نے غلط اعمال ہی نہیں کرنے تو انہیں سزا کا کیسا خوف ولا ہم یہ اگر ان کی کوئی دلی مراد پوری نہیں ہوتی اگر ان کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی اگر ان کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے اگر ان کی کوئی مراد پوری نہیں ہوتی تو اس سے ان کو کوئی غم نہیں ہوتا کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں ہر چیز اللہ کی ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ہماری بلائی کے لیے کرتا ہے حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کے اس واقعہ سے کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ میں کیا حکمتیں ہیں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے پہلی آیت پہ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی سے مشورہ کر لے اللہ رب العزت اگرچہ بے نیاز ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ اور دوسری بات یہ کہ اللہ جسے جتنا علم عطا کرتے ہیں وہی اسے ملتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا زمین و آسمان کا غائب اللہ ہی جانتا ہے ان اللہ ان علم اللہ کے پاس قیامت کا بھی علم ہے وہی جانتا ہے دنیا میں کیا ہوگا بارش کب ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا سب ہر طرح کا علم اللہ کے پاس موجود ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا اور انسان وہی سیکھتا ہے جو اللہ اسے سکھا دیتے ہیں اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ علم اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اگرچہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہیں اسے بھی غیب کا علم نہیں سب سے بڑی بات اس واقعہ سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا اور ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا رتبہ فرشتوں سے بڑھ کے ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ نے سجدہ کروایا فرشتوں سے فرشتوں سے بڑھ کے انسان کا رتبہ ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کا رتبہ ہے انبیاء کا رتبہ ہے اس واقعہ سے ہمیں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے چاہے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے وہ بھی جہنمی بن جاتا ہے اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ کر لینی چاہیے بہت جلدی توبہ کر لینی چاہیے فتح لقا رب ربی کلیمات فتح علیہ گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی پھر کیا ہوا انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن جان بوجھ کے غلطی نہیں کرنی چاہیے غلطی ہو گئی فوراً توبہ کر لینی چاہیے اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی شریعت پہ عمل کر کے ملتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پریشان نہ ہوں دلی طور پہ ہم مطمئن رہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا لیں جیسے شریعت کہتی ہے بالکل ویسے ہی کریں اور اللہ کی بات جھوٹھی نہیں ہو سکتی ومن استقمین اللہ کیلا ومن استقمین اللہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں اللہ کہتے ہیں جس نے قرآن و حدیث پہ عمل کر لیا شریعت کی بات مان لی فلا خوف علیہم ولاحم ہم یحزنون ایسا بندہ خوف زدہ غم زدہ ہو سکتا ہی نہیں آج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے پریشانیوں کا حل شریعت پہ عمل کرنا ہے جو بندہ شریعت پہ عمل کرے گا وہ پریشانیوں سے دکھوں سے نکل جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اپنے والد صاحب حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان الحمد للہ رب العالمین